كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے خوف کیوں نہیں رکھتے میں تمہاری طرف امانتدار دار رسول ہوں بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کے رب ہیں سامعین بناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم لوت بھی اپنے نبی لوت علیہ السلام کی نافرمان تھی اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول لوت علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں ان کا نام لوت ابن حاران ابن آذر تھا یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں بہت بڑی امت کی طرف بھیجا تھا یہ لوگ صدوم اور اس کے آس پاس بستے تھے بالآخر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں پکڑے گئے سب ہلاک ہوئے اور ان کی بستیوں کی جگہ ایک جھیل سڑے ہوئے گندے کھاری پانی کی رہ گئی یہ اب تک بھی بلاد غور میں مشہور ہے جو کہ بیت المقدس اور کرک و شوبک کے درمیان ہے ان لوگوں نے بھی رسول اللہ کی تکذیب کی آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت چھوڑنے اور اپنی تابے داری کرنے کی ہدایت کی اپنا رسول ہو کر آنا ظاہر کیا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرایا اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لینے کو فرمایا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے پیسے ٹکے کا محتاج نہیں میں صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں تم اپنے اس خبیص فعل سے باز آؤ